محمد ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نحمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركتي من الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ جی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ علیک یا یا یا رسول اللہ حمد و سلاد کے بعد معزز کے رام رفیقان ملت تمام تعریفیں تمام محاسن اور تمام مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے حضرات محترم کل کے درس میں آپ حضرات نے پچیس پارے تک کی مختصر تفسیر سماعت کی آج ہمارے سامنے چھبیس چھبیسواں پارا موضوع بحث ہے آئیے اس چھبیسویں پارے کا خلاصہ اور اس کے مضامین آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں حضرات محترم چھبیسویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے مقام کو بیان فرمایا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ یہ حکمت والے اور عزت والے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کو اس بات کی دعوت دی کہ دیکھو یہ آسمان اور زمین جو ہے یہ جو بھی ہیں یہ سب اسی رب نے پیدا کیا ہے اور حبیب آپ ان سے کہو کہ آپ کے رب نے تو زمین اور آسمان پیدا کیا ہے کل اور آئے تم امین دون اللہ ارونی ماضا خلق من الارض حبیب آپ ان سے کہو کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے زمین اور آسمان میں کسی چیز کو پیدا کیا ہے اور حبیب ان سے پوچھو اگر انہوں نے پیدا نہیں کیا تو حبیب امن ادم و من دون اللہ من لا يستجیب له الہ یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون کہ حبیب پھر ان سے بڑا کون گمراہ ہوگا محمد اب کم حبیب ان سے کہو کہ تم سے بڑا کون گمراہ ہوگا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ من لائف سجیب الہمن قیامتی کہ جو قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور جو تم ان سے کہتے ہو وہ تمہاری بات کو سن نہیں سکتے اور بہو ان دعا ہی غافل وہ تمہاری عبادت سے غافل ہیں پتھر سے بنائے گئے ہیں وہ جماعت ہے تم ان سے جو بھی کہتے پھرو وہ تمہاری باتوں کو نہیں سن سکتے اور قیامت تک وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے تو اس اس سورہ پارے کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے ان کے گویا کے منسوخ اور گویا کے مصنوعی اور خود کی بنائی ہوئی عبادت اور خود کے بنائے ہوئے تین سو ساٹھ خدا جو انہوں نے رکھے تھے اللہ رب العزت نے ان کا قلعہ کما کیا اور فرمایا حبیب آپ ان ان ان سے سے سے کہہ دو کہ بڑا بڑا کون گمراہ ہوگا ذہنی مریض کون ہوگا کہ جو ایسوں کی عبادت کرتا ہے کہ جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتے وہ اس کی عبادت سے غافل ہے اور نہ ہی قیامت تک یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں اور حضرات گرامی اس سورہ مبارک اس گویا کے پارے کی میں اللہ رب العزت نے ان کے تمام باطل اعتقاد کا رد فرمایا ایک بات دوسری بات یہ یہ یاد رکھیے ومن بولو من دون اللہ دیکھیے اللہ میں اکثر آپ کے سامنے قاعدہ بیان کرتا ہوں کہ جب مند اللہ سے پہلے یدعو تدعو آتا ہے تو اس کا معنی بدونا ہوتا ہے اس کا معنی پکارنے کے نہیں ہوتا ہے یعنی یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ ابھی ان سے بڑا کون گمراہ ہے کہ جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو ان کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ مانا کر کے پھر یا رسول اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ تم ایسوں کو پکارتے ہو ہم نے کہا ایسوں کے گویا کہ یہ لفظ ایسوں کے ساتھ تم سرکار کو مخاطب کرو گے اللہ ایسوں کے ساتھ تم اللہ کے پیاروں کو مخاطب کرو گے اللہ اس آیت کریمہ کے شان نزول پڑھ کے دیکھو اس آیت مخاطب کو ہے ومن منکم تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا یہاں خطاب صحابہ سے نہیں ہے خطاب کافروں سے اے کافروں تم سے بڑا کون گمراہ ہوگا کہ تم ایسوں کو پکارتے نہیں ایسوں کی عبادت کرتے ہو اور حضرات گرامی پتہ چلا کافروں کو گمراہ اس لیے کہا گیا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتے تھے اور اگر کسی کی خدا کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی جائے وہ شخص مشرک ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو حضرات گرامی یہ آیت کریمہ نہ تو مسلمانوں کے لیے ہے نہ تو صحابہ کرام کے لیے نہ ہی انبیاء کرام کے لیے بلکہ اللہ رب العزت نے اس سرح مبارکہ کے اندر کفار کے باطل عقیدے کا رد کیا کہ جناب تم تین سو سات لوگوں کو مستحق عبادت کیوں کہتے ہو اگر یہ سارے مستحق عبادت ہے تو مسلمانوں کو دیکھو کہ یہ جس کو مستحق عبادت کہتے ہیں وہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور تم جس کو مستحق عبادت کہتے ہو کیا اس نے کچھ چیز پیدا کی ہے تو بتاؤ جب اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتا وہ تمہاری عبادت کو جان نہیں سکتا تو بتاؤ تم سے بڑا ذہنی مریض کون ہوگا تم سے بڑا عقلی طور پر مفلوج کون ہوگا تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے معبود جس کو تم بنا رکھے ہو وہ تمہاری عبادت سے غافل ہے وہ تمہاری پکار سے غافل ہے وہ تمہاری سیاحت سے غافل ہے تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا پھر میں نے پہلے عرض کر دیا خلاصہ میں اکثر جگہ پر عرض کرتا ہوں اس آیت کریمہ کا مومنوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو بھی کہ جناب یہ آیت کریمہ کیا اس دور کے لیے خاص تھی جو آج ہی میں نے کہا آج بھی آیت کریمہ مراد ہو سکتی ہے لیکن کب اس آیت کریمہ میں علت کیا ہے گمراہ کہنے کی مشرق کہنے کی علت کیا ہے وہ ڈھونڈیے وہ علت ہے کسی غیر کو مستحق عبادت سمجھنا اور آج بھی اگر کوئی کسی کو غیر کو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مستحق عبادت سمجھے گا وہ اس آیت گرانی گیا کس آیت آیت گرانی کے شان کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس آیت کی فتحت کے تحت داخل ہو جائے گا یہ آیت کریمہ جن کو گمراہ کہہ رہی ہے وہ شخص بھی گمراہ ہوگا یہ آیت کریمہ جس کو کافر کہہ رہی ہے وہ شخص بھی کافر ہوگا لیکن جو شخص کسی کو مستحق کی عبادت نہیں کہتا وہ شخص اس آیت کریمہ کے اندر داخل نہیں خالی غیر خدا کی بات کرنے سے حضرت گرامی آیت کریمہ عام نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ خاص ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا کہنے سے بندہ کافر بن جاتا ہے کسی غیر کو معبود کہنے سے بندہ کافر بن جاتا ہے اور اگر کسی غیر کو وہ معبود نہیں کہے گا تو شر کا تصوری پیدا نہیں ہوتا اور قرآن نے یہی درس دیا ہے کہ حبیب وہ سب سے بڑے مشرق ہیں جو مجھے چھوڑ کر کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں لیکن اب بھی اگر کوئی اس بات پر ہو نہیں جناب یہ آیت کریمہ عام ہے اس میں عبادت کی کوئی تفصیل نہیں ہے تو میں پھر وہ بخاری شریف حدیث پڑھ کے سناؤں گا جو جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار پینتالیس پر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کان میں شرار خلق اللہ تعالیٰ اے میرے شاگردوں میں اس دور میں بہت بدترین لوگوں کو دیکھتا ہوں اس اللہ کی مخلوق میں چند لوگ بڑے بدترین اور شریر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں سرکار کے بہت بڑے عاشق صحابی گزرے ہیں بڑے محبت کرنے والے صحابی گزرے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد عرض کیا حضور آپ بتائیے کہ اللہ کے خلق میں وہ بدترین وہ شریر آدمی کون ہے تو فرماتے کون ہے خلق اللہ ان تلقو کانا آیت نزلت فی الکفار فج الوہار المسلم گویا کہ اللہ کی خلق میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جو آئے کریمہ کفار کی مذمت میں اترتی ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتا ہے تو دیکھیے پتا چلا اگر اس آیت کریمہ کو ہم مومنین پر فٹ کریں گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فتوا دیا ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ اللہ کی خلق میں سب سے بدترین آدمی ہے اور سب سے شریر آدمی ہے دعا کی اللہ رب العزت سے اس الزام سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ ہوا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد تھوڑا ہی آگے چل کر سکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض ہوتا تھا کہ آپ رسول بن کر کیسے آ گئے آپ کو تو رسول نہیں ہونا چاہیے تھا تو قرآن کی آئے تو درجہ حبیب خل معبی من رسول کیا میں کوئی نیا نبی ہوں کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے اور مجھ سے پہلے جب نبی آئے تو تم نے ان کا انکار تو نہیں کیا اور تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو تو میری نبوت کا انکار حقائق کے دائرے میں نہیں ہے وہ تمہارے تعصب کے تحت ہے وہ تمہاری ہر دھرمی کے تحت ہے تم ایک دم ہر دھرم اور ایک گویا کے تعصب کے لبریز ہو کر تم اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو تعصب کے پردے تم نے اس پر ڈال دیے ہیں اور اس کی وجہ سے تم میری نبوت کا انکار کرتے ہو اللہ فرماتا حبیب ان سے کہو کہ یہ آپ کی نبوت کا کیوں انکار کرتے ہیں کہ کل ماں کن تو بدان رسول کیا میں کوئی نیا رسول ہوں کیا مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا اور رات کی آگے اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وہ ماں ادبی ماں الوبی ولا بکم اور حبیب ان سے کہہ دو کیونکہ کافر آ کر کہتے تھے اگر آپ رسول ہو جس طرح کے پہلے بھی میں نے دراج کمانا کیا کل کی تقریب میں کہ وما وما کن کا تدری مل کتاب علیہ ایمان کہ حبیب تم نہیں جانتے تھے اپنے قیاس سے اپنے اندازے سے کہ ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے لیکن ہم نے آپ کو بتایا تو یہاں پر بھی دیکھیے بہت درایت کا لفظ ہے وما ادبی حبیب یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ رسول ہو تو سونے کا پہاڑ بنا دو اگر آپ رسول ہو تو دودھ کی نہریں بہا دو اگر آپ رسول ہو تو شہد کی نہریں بہا دو اگر آپ رسول ہو تو ہمارے لیے خزانوں کی برکتیں کر دو تو اللہ نے فرما حبیب آپ کہہ دو وہ مادری مائی حلوبی بی بلا بکم کہ میں اپنے تخمین و زم اور اپنے سوچ و وچار اور اپنے گمان میں اپنے لیے نہ تو کچھ کر سکتا ہوں نہ کچھ بگاڑ سکتا ہوں نہ تو میں اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ میں اس کے ساتھ کوئی خلاف کر سکتا ہوں نہ میں اپنے لیے بھلائی جمع کر سکتا ہوں نہ تمہارے لیے بھلائی جمع کر سکتا ہوں کب کہ جب میں اندازے سے کوئی کام کروں ہاں اللہ مجھے اس بات پر قدرت دیتا ہے تو میں بھلائی جمع کر سکتا ہوں تو اس آیت کریمہ میں درایت کی نفی ہے اور درایت کی نفی علم کی نفی نہیں ہوتی درایت کہتے ہیں اندازے سے کسی بات کے فیصلے کو کر دینا اور منصب نبوت اندازے سے کسی بات کو نہیں کرتا منصب نبوت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے اسی کی تبلیغ ہوتی ہے تو یہ کہا گیا اور کافروں کے اعتراض ایسے ہوتے تھے اگر آپ رسول ہو تو سونے کا پہاڑ بنا دو سرکار نے کہا میں اپنے مطلب سے کچھ کرتا ہی ہوں اگر اللہ مجھ سے کہے گا سونے کا پہاڑ بنا دو تو بخاری میں حدیث موجود ہے نشکا موجود ہے سرکار نے فرما میرے صحابہ اگر میں چاہوں تو یہ عہد میرے ساتھ سونا بن کر چلے اللہ نے جب بتایا اور سرکار اپنے چاہنے والوں سے کہ اگر ان کو میں دے بھی دوں تو یہ ایمان دیں گے نہیں اور ان کافروں کو دے بھی دوں تو یہ مومن نہیں ہوں گے اس لیے پہلے کے کیونکہ مجھ سے پہلے بھی نبی گزرے انہوں نے بھی ان کو دیا حضرت موسا نے ان کی ہر فریاد کو پورا کیا ان کی ہر بات کو پورا کیا لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے کہا کہ حبیب آپ کہہ دو کہ میں اپنے اندازے سے اپنے مطلب سے اپنی ذاتی طاقت سے میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں ہاں اللہ رب العزت مجھے آگے اللہ نے چاہتا حبیب ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کہیں لوگ یہ نہ کہے کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ابھی ساتھ میں یہ بھی کہہ دے وہ ابری ما البھی ولا بھی تم اتب اللہ ہاں ہاں میں وہ کام کرتا ہوں جس کے اللہ مجھے وہی کر دیتا ہے تاکہ یہاں پر مومنین کے لیے دلیل بن جائے کفار کا رد ہو جائے اگر آیت صرف اتنی اتر جاتی کہ وما ادری مائی فلو بھی بلا بکم تو میں ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی قسمت کو کتنا بھی بیان کرتا منکرین اس بات کو نہیں مانتے لیکن اللہ نے آگے قرآن کی آیت تار حدیث کہہ دے کہ میں اپنے اندازے سے اپنے لیے کوئی بھلائی جمع نہیں کر سکتا تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ان تبر اللہ مایوہ لیکن ہاں اللہ وہی کے ذریعے مجھے جس بات کا مالک کرتا ہے تو میں کر دیتا ہوں تو وہاں پر کفار کی نفی کی گئی اور یہاں پر ایک لحاظ ثبوت دیا گیا کہ میں ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکتا اللہ مجھے جتنا دیتا ہے اس کے احکام کی میں تبلیغ کر دیتا ہوں اس سے میں مسلمانوں کو غنی کر دیتا ہوں دعا کیجیے اللہ قرآن کی سمجھتا فرمایا ایک دفعہ بات سلا تم السلام علیکم اس کے بعد حضرات کچھ آگے چل کر سور فتح کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ نزول علماء نے کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کے وقت حضور علیہ السلام پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ حدیبیہ جو مقام ہے وہ ایک کنواں ہے اس کنویں کی نام کی وجہ سے یہ مقام جو ہے کہ مشہور ہو گیا اور اس سے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ سرکار علیہ اللہات السلام اپنے خواب کے ساتھ احرام پہنے ہوئے اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ کہ حرم شریف میں حاضری دے رہے ہیں جب سرکار مدینے میں تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کو لیا اور ان کو یہ خواب سنایا سارے اور خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب لگتا ہے مکہ فتح ہو جائے گا آپ نے جو خواب دیکھا اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور سرکار کو خواب میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ اور آپ کے خواب کے ساتھ آپ احرام کی حالت میں عمرہ فرما رہے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے حضرت گرامی سرکار اپنے چودہ سو ساتھیوں کو لے کر حضرت گرامی سرکار عالم مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب سرکار مقام حدیبیہ کے قریب پہنچے تو حدیبیہ کے مقام سے پہلے سرکار ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچے وہاں پر سرکار نے احرام باندھا احرام باندھنے کے بعد وہاں پر جب سرکار والرام سے فارغ ہوئے تو صحابہ کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تاکہ ہم وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کر لیں احرام کی نماز ہم ادا کر لیں سرکار نے ساتھ سنایا کیا پانی کچھ بھی نہیں ہے خیموں میں عرض کی یا رسول اللہ کوئی پانی نہیں ہے سرکار نے حضرت عبداللہ نے مسود سے کہا کہ جاؤ کچھ پانی کے قطرے تو ہوں گے اسی کو پیالے میں لے آؤ حضرات گرامی یہ حدیث بخاری بھی موجود ہے سونندازی موجود ہے بے شمار کتاب موجود ہے اور اس آیت کا شاہ نظور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پیالے میں چند قطرے پانی لا کر سرکار کے سامنے رکھا گیا تو راوی کہتے ہیں اور چودہ سو صحابی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دس یا دس کو اس پیالے میں رکھا تو انگلیوں سے نہریں جاری ہوگی انگلیوں سے پانی کی نہر جاری ہو گئی اور صحابہ اکرام نے وضو کیا اپنے لیے پانی جمع کر لیا اللہ اکبر کبیرہ ایک رواج نہیں آتا ہے سرکار علی سلاط اسلام سے امام جلادی سودی در منصور میں لکھتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے سرکار نے سمجھ کوثر سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کوثر سے آ رہا ہے اب اندازہ کیجئے یہاں سے مقام دیکھیے یہ ایک سرکار کا بڑا عظیم معاوضہ ہے اور حضرت موسا نے جو پتھر پر لاٹھی ماری اور اس پتھر سے چشمے نکلے یہ بھی معاوضہ ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے معاوضے کی شانی کچھ اور ہے اس لیے کہ دیکھیے اور نبیوں کو جو معاوضہ ملا وہ الحمد للہ امنا سب رکھنا ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ معاوضہ ہے اور وہ معاوضہ ان کے اس لیے کہ دیکھیے اور نبیوں کو جو معاوضہ ملا وہ الحمد للہ امنا سب رکھنا ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ معاوضہ ہے اور وہ مورجا ان کے شاعن شان ہے اور میرے مصطفیٰ کو وہ مورجے ملے جو مصطفیٰ کے شاعن شان تھے حضرت موسا علیہ السلام کو جو موجہ ملا وہ پتھر سے آپ نے لاٹھی ماری لاٹھی مار کر پانی نہیں نکلتا لیکن اگر کوشش کی جائے تو پتھر سے پانی نکلتا ہے کیونکہ پانی نکلتا ہی پتھروں سے ہے آپ دیکھیے قرآن میں پہلی بھی بات نکلی ہے کہ بہت سے ایسے پتھر ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں بہت سے ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خشیے سے ڈر جاتے ہیں اس لیے علماء نے استدلال کیا یہ انگوٹھی کے پتھر میں تاثیر ہوتی ہے کیونکہ پتھروں میں تاثیر ہوتی ہے جب تو اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں اور بہت سے ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں سے ان کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ پتھروں سے پانی جاری ہوا یہ ایک عظیم معاوضہ ہے کہ حضرت موسا نے صرف لاٹھی ماری اور لاٹھی مارنے سے چشمے اس سے نکل گئے یہ موت جائے لیکن اگر دنیا تحقیق کرے تو اس وقت تو پانی نہیں نکال سکتی لیکن اگر کوئی پتھریلی جگہ کو کھودنا شروع کرے کھودنا شروع کرے کھودنا شروع کرے تو کبھی نہ کبھی اس سے پانی آ سکتا ہے تو پتا چلا حضرت موسا کا معاوضہ معاوضہ تو ہے لیکن امت اگر جسجو کرے تو کئی سال لگا کر وہ اس سے اس معاوضے کو جو حضرت موسا قابل ہوا تھا وہ اپنے عمل سے اس کو شادی کر سکتی ہے لیکن وہ جو امت کرے گی وہ موضاء اس لیے نہیں ہوگا کہ موضاء وہ ہوتا ہے جو فوراً ہماری وجود میں آ جائے اور ہم جو اپنے کسب سے کرتے ہیں وہ تاخیر ہماری وجود میں آتا ہے لیکن اور انبیاء کے موجدات جو تھے ان پر اس دور میں اگر ریسرچ کیا جائے تو کبھی نہ کبھی وہ فیل وجود میں آ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے ایسے موضوعات کوشش کر لیجیے وہ ماری کے وجود میں نہیں آ سکتے اس لیے کہ پانی پتھروں سے نکلا کرتا ہے جسموں سے نہیں نکلا کرتا مصطفیٰ کا معاوضہ ایسا ہے سائنس ترقی کر لے لیکن جسم سے پانی نہیں نکال سکتی اور سرکار سے موجود ایسا ہے کہ سرکار نے جب اپنے ہاتھ کو پیالے میں رکھا تو پانچ پانچ انگلیوں سے پانچ پانچ نہریں جاری ہو گئی اندازہ کی حضرات گرامی ایسا معاوضہ آج تک تاریخ کے پردے پر نہیں آیا کہ جسم کا تعلق پانی سے کیا پتھروں سے اور زمین سے زمین سے پتھر نکلتے ہیں پتھروں سے پانی نکلتا ہے یہ تو متصور ہے لیکن جسم سے پانی نکلنا حضرات گرامی یہ عقل سے بہت بڑا ہے اور یہ سرکار کا عظیم معاوضہ ہے جو آپ کے شائع شان ہے اللہ اندر کے صحابہ سے راوی پوچھتا ہے کہ حضور آپ یہ بتائیے آپ کتنے تھے جو اتنا پانی نکلا تو کہا اس وقت ہم تو تھے چودہ سو اگر ہم اس سے کئی زیادہ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی ہم کو پورا ہو جاتا کیونکہ جب سرکار نے سرکار کی انگلیوں سے نہریں جاری تھی کیا عالم ہوگا اور کیا منظر ہوگا جو صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس انگوشت مبارک کو دیکھ رہے ہوں گے جس سے حضرات گرامی دریا پھوٹ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس وقت صحابہ کرام کی رقت انگیزی کا عالم کیا ہوگا ان کے بد کا عالم کیا ہوگا کہ کیسے بشر ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بشر بنا کر بھیجا ہے کہ جو بشروں کی طاقتیں جہاں پر ختم ہوتی ہے اس بشر کی طاقت کی وہاں سے ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرات گرامی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پی لیا جانوروں نے پانی پی لیا عرض کیا رسول اللہ پی لیا سرکار نے انگلیوں کو سمیٹا تو دریا رک گیا پھر سرکار وہاں سے روانہ ہوئے پانی سب نے پی لیا پانی اپنے لیے محفوظ کر لیا نمازیں ادا کر لی احرام کی حالت میں سارے صحابہ کرام چودہ سو صحابہ کرام ہیں کتنے چودہ سو صحابہ کرام بشر تو وہ ضرور ہیں لیکن ہیں سید البشر خالی بشر کہہ کر ان کی تنقید کرو گے تو دار اسلام سے باہر ہو جاؤ گے نبی پاک کی عظمت دیکھنا ہے تو ان موضوعات سے دیکھو اللہ اکبر کبیرا حضرت گرانی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جب ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر بھی پانی ختم ہو گیا ہدیبیہ کنویں کا نام جس طرح کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ارض کیا شہبہ کرام سرکار کے پاس پھر حاضر ہوئے اور عرض یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے سرکار نے کہا چلو اس کنویں کے قریب چلتے ہیں جب کنویں کے قریب پہنچے تو کنویں کا پانی بالکل سوکھا ہوا تھا تھوڑا سے پانی کے اندر تھا سرکار نے کہا خیموں میں کچھ پانی ہے اور اس کی آج تھوڑا سا پانی سرکار نے کہا لے آؤ سرکار نے وہ پانی لیا اپنے منہ میں رکھا اور کلی فرما کر جب کنویں کے اندر اس کلی کو داخل کیا پانی کنویں کے منہ تک آ گیا اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا سرکار کا عظیم معاوضہ دیکھی حضرات گرامی اللہ اکبر کہ وہ منظر کیسا ہوگا وہ کیا کیا دقت اور اور کیس اندر منظر ہوگا حضرات گرامی اس وقت کے ذرف لطف عالم کیا ہوگا جب سے آبا نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا یہ عظیم معوجہ دیکھا کہ جناب کنواں سوکھا ہوا ہے اور سرکار نے صرف کلی کی اور کلی کا پانی جب سرکار نے کنویں میں ڈالا تو سوکھا ہوا کنواں منہ تک بھر گیا اور پانی اتنا میٹھا تھا کہ شہد بھی اس کے سامنے پھیکا ہو گیا انداز کی حضرات کہ سرکار اسلام کے اور مناقب اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حرم شریف کے لیے بھیجا اور کہا جاؤ مکہ جاؤ وہاں کے کافروں سے میٹنگ کرو اور ان سے کہو کہ ہمارے نبی آئے ہوئے ہیں اور وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں صرف وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم طواف کریں گے اور طواف کر کے چلے جائیں گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تلاشی لینا ہے تلاشی لے لو ہمارے پاس میں کوئی اسلحہ ہے ہم صرف چودہ سو کی تعداد میں آئیں گے ادب و احترام کے ساتھ ہم صفا مربع کریں گے شاہی کریں گے مطاف میں آئیں گے آپ زمزم دیں گے اور اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے اور عثمان تم جا کر وہاں کے مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دینا کہ ڈرو مت وہ فاروں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے اب انشاءاللہ مکہ فتح ہونے والا ہے مسلمانوں کو بشارت دے دو تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ظلم جب وہ پہنچتے ہیں حرم شریف کے اندر کفار سے مذاکرے کرتے ہیں کفار سے مذاکرہ کرنے کے بعد کفار کہتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کے نبی کو تو آنے نہیں دیں گے اس سال اگر آپ کے نبی آنا چاہتے ہیں تو وہ آئندہ سال آ جائے ہاں اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہو تو طواف کر لو حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا اجازت دیتے ہو تو سرکار آئیں گے اور سرکار آئیں گے ہم سارے سواس کریں گے یہاں پر اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اگلے ساتھ تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جو وہاں پر گھر قریب میں تھے ان کو خوشخبری سنانا شروع کر دی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے اور یہاں پر کفاروں نے خبر اڑا دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا ہم نے عثمان کو قتل کر دیا یہ خبر سرکار دوارم صلی اللہ تعالی وسلم تک کاشف نے پہنچا دی جب وہاں پر پہنچائی گئی صحابہ کرام میں جوش اور بنبلا پیدا ہوا عرض کیا رسول اللہ آج ہم وہاں کی عید سے عید بجا کر رکھ دیں گے اس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیسے کر لیا اللہ اکبر کبیرا سرکار سرات اسلام نے وہاں پر بہتر اضوان فرمائی اور سرکار نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سارے صحابہ سے کہا کہ آؤ آج بیت لیتے ہیں کہ عثمان کے قتل کا بدلہ کون لے اب سارے صحابہ کرام بیت لے رہے ہیں اب سارے نے تو لے لیا چودہ سو تو تھے لیکن عثمان کو اس بیت میں نہیں تھے حضرت عثمان اس بیت میں نہیں تھے تو سرکار نے فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اہل تشیح سے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت خراب کرتے ہو ایسے شخص کو تم گالیاں دیتے ہو ایسے شخص کو تم کافر کہتے ہو معاذ اللہ کہ جس کو سرکار نے کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اللہ اکبر پر اور نبی گناہوں سے جس طرح معصوم ہوتا ہے اسی طرح کبھی اس سے کافروں کی تائید اس سے صادر نہیں ہوتی اگر حضرت عثمان غنی کے اندر کوئی نقص اور عیب ہوتا تو سرکار یہ جملے کبھی اشاد نہ فرماتے اللہ اکبر کبیرا سرکار نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے میں اپنے عثمان کی خودی کرتا ہوں اور سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں عثمان کی بات کرتا ہوں قرآن کی آج پڑ گئی حبیب ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ تیرے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں قربان جائیے مصطفیٰ کے دستکس کو کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سرمایا کہ حبیب یہ تمہارے ہاتھ پر نہیں یہ میرے ہاتھ پر بحث کر رہے ہیں قربان جائیے سرکار کی عظمت پر اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے وہاں پر بیعت فرمائی بیعت فرمانے کے بعد حضرات گرانی یہ بات کافروں کو پہنچی کہ ہو ہو اب تو مسلمان وہاں پر بڑے جوش اور غصے کے ساتھ ہے اب کیا کیا جائے کافر ڈرنے لگے کہ اگر یہ چودہ سو مسلمان اگر داخل ہو جائیں گے اور جوش و جذبے کے ساتھ داخل ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے ہاتھ سے تو ہماری حکومت گئی کہ گئی تو انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ چلو جلدی سے صلاح کر لیتے ہیں بیت اعزان یہاں پر ہو گئی اب چلو صلاح کر لیتے ہیں اور سرکار نے جو بیعت کی ہے یہ سرکار کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار کو معلوم تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے کیونکہ بیعت زندوں کی کی جاتی مردوں کی نہیں کی جاتی صحابہ نے یہ کہیں نہیں کہا یار رسول عثمان کی بیعت کر لیجیے نہیں سرکار خود کہتے ہے میرا عثمان اس بیعت سے محروم نہ ہو یہ بیعت کا مقام اللہ میں بہت عظیم ہے لہٰذا میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں اور سرکار نے حضرت عثمان اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا اور ان کی بیت کی اور اس بیت کا تقاضا یہی تھا کہ سرکار کو علم تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے اور سلح حدیبیہ کا واقعہ ماری وجود میں آنا تھا سورہ فتح نزول ہو رہا تھا اس لیے سرکار نے سکوت فرمایا کیونکہ سرکار کو خاموش رکھنا ایک حکمت کا تقاضا ہوا کرتا ہے کیونکہ سرکار اگر کچھ کہہ دیں گے تو وہی رک جائے گی اس لیے سرکار کو خاموش رکھا گیا اور سرکار جب خاموش رہے تو وہ ساری شان بیت رضوان کا سارا واقعہ حدیبیہ کا سارا واقعہ سورہ فتح کی صورت میں سرکار پر ہو ہوگی اب دیکھیے اب رات سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیا وہاں نامہ جب آیا کافروں نے کہا ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ڈر گئے تھے کافی ڈر گئے کہ مسلمان اب جوش میں کہ ہمیں ختم نہ کر دیں تو حضرات گرانی انہوں نے کہا سلاح کر لیتے ہیں سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلو سلاح ہو جاتی ہے صلاح ایک صلاح میں ایک بات اور تھی وہ یہ سرکار نے مکے میں جو ہمارے غریب مسلمان ہیں ان کو تم تنگ نہیں کرو گے ایک شخص سرکار نے یہ لکھوائی ایک بات جو غریب مسلمان غریب شخص اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کو تم تنگ نہیں کرو گے اور کوئی غریب شخص مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہے تو ہم مسلمان اس کو تنگ نہیں کریں گے یعنی اس غریب کو اس کی حالت میں چھوڑ دو کر دیے کہا ٹھیک ہے اب دیکھیے سلح حضرات گرامی عہد نامہ تیار ہو گیا اب ہوا کیا انہوں نے دستخط کر کے گویا کے پھنس گئے انہوں نے کہا کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے اب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی کافروں نے دیکھا اگر یہ ہوتا رہا تو کوئی ایک کافی بھی نہیں بچے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے انہوں نے کہا عہد اپنی جگہ پر ہے وعدے کی خلافی کر دو اور جو مسلمان ہوگا اس کو قتل کرنا شروع کر دو اب حضرات جو مسلمان ہو رہے تھے اٹھارہ کے قریب صحابہ کرام کو وہاں پر شہید کر دیا گیا اور سرکار کے ایک صحابی جنہوں نے اس علاقے کو چھوڑا راجی سبھی تعلق تھا اور وہ وہاں سے دوڑے اور دوڑنے کے کے بعد مکہ سے باہر ایک جگہ پر آئے اور جھاڑیوں میں چھپ گئے جھاڑیوں میں وہ چھپ گئے یہ واقعہ جب کا ہے جب سرکار وہاں سے لوٹ چکے تھے وہاں سے لوٹ چکے تھے اور مدینہ سرکار پہنچ چکے تھے اور حضرت میمونہ کے گھر میں سرکار آرام فرما رہے تھے رات کا وقت تھا علماء بات فرماتے کہ رات کا تحجد کا وقت تھا اب حضرت گرامی وہ شخص جو جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا وہ وہاں سے اور سرکار مدینے میں ہے وہ اور اس کے درمیان سرکار اور اس کے درمیان تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہے کتنے تین دن کی مسافت ہے اور وہ وہاں سے کہتا ہے یا رسول اللہ کافروں نے بغاوت کر دی ہے اور انہوں نے اپنے وعدے کی خلافی کر دی ہے یا رسول اللہ انہوں نے اٹھارہ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا اور یہ آواز مصطفیٰ وہاں سن رہے ہیں اٹھا کر دیکھیے حدیث کی مستند کتاب تبرانی معجم الصغیر اٹھا کر دیکھیے تاریخ اور سیرت کی مستند کتاب جو کہانی شریف اٹھا کر دیکھیے علماء نے لکھا یہ تین دن دوری پر تین دن کی مسافت سے سرکار کو پکار رہا ہے سرکار اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں حضرت محمد کہتی ہے میں نے دیکھا سرکار چلے جا رہے ہیں اور سرکار وضو خانے کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں ارے ارے ارے تیری تیری تیری مدد مدد مدد کی کی کی گئی گئی گئی اب حضرت گرامی ہوا کیا حضرت محمدہ نے عرض کی رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے یہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اب دیکھیے فریاد امتی جو کرے حال دار میں ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو سرکار نے فرمایا کہہ رہے ہیں نمونہ بات یہ ہے کہ میں نے ہدیبیا کے اندر یہ کفار سے وعدہ لیا تھا اور کفاروں نے ہمارے وعدے کی برخلافی کی اور اٹھارہ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا ایک شخص راجد کبھی لے گا مجھے فریاد کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کفار نے یہ کہہ دیا تو میں نے اس سے کہا میں تیری مدد کے لیے پہنچا میں تیری مدد کے لیے تو اب کیا جواب دو گے دیکھو دور سے بھی سن رہے ہیں اور حدیث بھی حسن ہے ضعیف نہیں حسن حدیث ہے اور حضرات گرامی اس سے ثابت ہوا کہ سرکار کو اگر کوئی پکارے تو سرکار سنتے ہیں سنانے والا رب ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے سنانے والا رب ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے اور یہ حدیث پاک اس بات کی مبرن دلیل ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے پھر ڈرامہ کرتے ہیں انتقال کی بات تو نہیں سن سکتے ہیں ہم نے کہا انتقال کے بعد ان کی زندگی کی نفی تو بتاؤ ہم تو کہتے ہیں وہ انتقال کے بعد بھی زندہ ہیں اور زندہ ہے تو سارے تقاضے ثابت ہے سننا بھی ثابت دیکھنا بھی ثابت پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ نبی زندہ انتقال کے بعد ان کو زندگی نہیں دی گئی اور اگر تم دعویٰ ثابت کر دو گے کہ سرکار اپنی خبر میں زندہ نہیں تو تمہارا دعویٰ خرید ہو جائے گا لیکن اگر تم دلیل نہیں دے سکتے تو پتا چلا کہ خبر کے اندر سرکار کی حیات اگر ثابت ہے تو زندگی میں جس طرح حیات کے تقاضے تھے اسی طرح برزت میں بھی حیات کے تقاضے ہیں جس طرح آج سن رہے اس طرح کیا سن رہے کیونکہ قرآن کہتا ہے ولا خیر اللہ کا محبوب میں تیرے ہر آنے والے دن کو تیرے گزرے ہوئے دن سے بہتر کروں گا اب دیکھیے سرکار کے اگر آنے والے دن میں سرکار اپنے گزرے ہوئے دن میں تو دور کی سنتے ہیں اور آنے والے دن میں نہیں سنتے تو کیا درجات بلند ہوئے درجات بلند ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کسی نوکر کو لیا ہے اور کہا لو آج ایک روپے میں تنخواہ تمہیں دیتا ہوں دن گزرتے جائیں گے میں ایک ایک روپیہ بڑھاتا چلا جاؤں گا لیکن ہوا یوں اس میں دس سال آپ کی خدمت کی آپ نے ایک ہی روپے پر رکھا تو آپ کا بات سچا ہوا ہوا ہوا نہیں اور بلا بلا تشریف تمثیل سمجھیے اللہ کہتا ہے ولن تو خیر اللہ کا مین اولا حبیب میں تیری آنے والی گھڑیاں تیری گزری ہوئی گھڑیوں سے بہتر کر دوں گا یعنی تیری گزری ہوئی گھڑی میں تیرا وہ کمال نہیں ہوگا جو آنے والی گھڑی میں ہوگا یعنی تیرے کمال کو ملتا چلا جائے گا بلندی ملتی چلی جائے گی رفتیں ملتی چلی جائے گی تیری عظمتیں بڑھتی چلی جائے گی پتا چلا کہ سرکار اسلام اسلام دنیا میں رہ کر اور مدینے میں رہ کر جب سرکار کی صنعت کا عالم تین دن کی مسافت پر تھا اب تو اس سے کئی اور زیادہ ہو چکا ہوگا اور حضرات یعنی قرآن سب اس بات کو نہ مانے وہ محض اپنی عقل سے حد درنگی کر سکتا ہے ورنہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے سنا دی ہے والآخرت خیر اللہ کا میرا ابھی میں تیرے ہر گزرے ہوئے دن کو تیرے گزرے ہوئے دن آنے والے دن کو تیرے گھر کی صنعت کا عالم تین دن کی مسافت پر تھا اب تو اس سے کئی اور زیادہ ہو چکا ہوگا اور حضرات یعنی قرآن جو اس بات کو نہ مانے وہ محض اپنی عقل سے ہٹ درنگی کر سکتا ہے ورنہ قرآن کی آج میں نے آپ کے سامنے سنا دی ہے آخرت خیر اللہ کا میرا ابھی میں تیرے ہر گزرے ہوئے دن کو تیرے گزرے ہوئے دن آنے والے دن کو تیرے گزرے ہوئے دن سے بہتر کر دوں گا اور اگر سرکار کے اختیار چھین لیے جائے تو آیت کا ترجمہ کیا ہوگا سرکار کے تمام مقام لے لیے جائے تو آیت کا ترجمہ کیا ہوگا میں پوچھتا ہوں سرکار نے یہ دور کی بات سنی یہ نبوت کی نور سے سنی نا نبوت کے نور سے سنی نا سرکار نے سرکار کے نور نبوت کا فیض ہے اب ہمیں یہ بتاؤ سرکار انتقال کے بعد نبی ہے کہ نہیں کوئی کہہ دے کہ سرکار کا انتقال ہوا آپ نبی نہیں رہے وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا اگر سرکار نبوت کے مقام پر ہاتھ ہے تو نور تو وہی ہے نا تو وہ سلب کیسے ہوگا تو پتا چلا نبوت جب ہے تو اس کے سارے تقاضے بھی سرکار کے ساتھ مختلف ہے کیونکہ جو نبی ہوگا وہ اپنی امت کی باتوں کو سنے گا جو نبی ہوگا وہ امت کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گا جو نبی ہوگا وہ غیر بتانے پر بخیل نہیں ہوگا اور میرے آقا انتقال کے بعد بھی نبی ہے تو سارے تقاضے آپ کے لیے ثابت ہے اور اگر نہیں ثابت تو ایک حدیث ایک قرآن کیا ایک امام کا قول پیش کر دو اور اگر نہیں پیش کر سکتے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور اتنا معاملہ کرتے ہیں میں نے اگر سچ کہہ دیا تو کون سی بری بات پاس ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری میں حضرات گرامی ایک دفعہ درگ پاک پڑھ لیجیے اس پارے کے اندر جو خصوصیت بیان کی گئی وہ یہ کہ سکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس وہ کام سے کم سنا کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے جو شخص کام سے کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے کیونکہ جو کم سننے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کم سن رہے ہیں تو وہ اور زور سے بولتا ہے کہ کہیں سامنے والے کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کی آسانی کے اور زور سے بولتا چلوں تو سرکار دالم صلی اللہ تعالی دفعہ تشریف فرماتے شہابہ سے گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس آئے اور انہوں نے سرکار علی خلاف السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرنا شروع کی اور جب وہ اونچی آواز میں بات کرنا بولنا انہوں نے شروع کی حالانکہ ان کی نظریہ ان کا مطلب اللہ صحابی رسول تھے کوئی گستاخی کا نہیں تھا سرکار کی توہین کا نہیں تھا بلکہ وہ بیچارے کانوں سے کم سنتے تھے تو لہٰذا زور زور زور سے سے سے بولتے تھے تو جب بولنا شروع کیے اور باتیں کرنے لگے تو سرکار کی آواز ان کی آواز کے نیچے دبنے لگی یعنی ان کی آواز بلند ہونے لگی اور سرکار کی آواز میں بلندی نہیں بلکہ وہ پستی صحابہ کرام سرکار کی بات غور سننے لگے کیونکہ وہ بہت زور زور سے باتیں کر رہے تھے یہ آدھا اللہ کو پسند نہیں ہے مقام محبوبیت دیکھیے سرکار کا مقام کہ لوگ کہتے ہیں ہم گلو کرتے ہیں ہم نے نبی کو بہت بڑا دیا ارے قرآن کیا کہتا دیکھو کہ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی چاہیے تو یہ تھا سرکار کہتے ابو بکر ثابت سے کہو خاموش رہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب یہ اتنا زور سے بات کر رہا اور میں آپ لوگوں کو مسائل سمجھا نہیں سکتا سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن سرکار سے نہیں اللہ نے فرمایا یا ایمان والو جب میرے نبی کلام کر رہے ہوں تو اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا جب میرے نبی اور آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ چھوٹے بڑوں کے بارگاہ کے آداب سکھاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ دیکھیے اس لیے تو کہا کہ میں تم مائل کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں کوئی میرا تیرا یہ محبوب اور محب کی بارگاہ ہے محب اس کے بارگاہ کی ادا سکھا رہے ہیں محبوب اس کے بارگاہ کی ادا سکھا رہا ہے اللہ کے حبیب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی ادا سکھا رہے ہیں اور اللہ جو ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے بارگاہ کی ادا سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ایمان والے جب میرے حبیب سلام کر رہے ہو اور تم میرے حبیب کے حضور حاضر ہو تو خبردار اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز پر بلند مت کرنا اور اللہ فرماتا بلا تجھرو لہو بال کے جہری بات اور کبھی میرے نبی کو مخاطب کرنا ہو تو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو دیکھیے کیسا ممتاز کیا جا رہا ہے سرکار کے مطلب کیسا بڑھایا جا رہا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو بھائی کہہ کر پکار دو او بھائی ذرا سننا اور کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہو کبھی ہاتھ بڑھا کر پکار دیتے ہو کبھی جس انداز میں پکارنا ہو تو اللہ نے فرمایا وہ اور لوگ ہوں گے یہ میرے محدود کی بار گیا نہیں ایسا نہیں کرنا میرے حبیب کو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے رشتے داروں کے ہر ایرے گھرے کو پکارتے ہو اور میری حبیب کی بارگاہ میں آواز کو بلند مت کرنا اور سنو ایمان والو خطاب بھی کافروں سے نہیں ہو رہا ایمان والوں سے ہو رہا ہے یا لیکن کہا ایمان والو اگر تم نے میرے رسول کی بارگاہ میں آواز کو بلند کر دیا اور تم نے میرے حبیب کو ایسے جملوں سے پکارا جو عام لوگوں کے لیے تم استعمال کرتے ہو تو یاد رکھو لاکر میں تمہارے امال کو برباد کر دوں گا تمہیں پتا نہیں ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اندازہ کیجیے حضرات گرامی بار گائے رسالت کے آباد کتنے شد و مت کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے امال کو برباد کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور امال برباد کب ہوتے ہیں جب ایمان چھلب کر لیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پتا چلا کہ سرکار کی بارگاہ میں زور سے بات کرنے سے بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے تو لوگ یہاں پر سرکار کو ٹوتوں کہہ کر پکارتے ہیں سرکار کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو لاؤڈ اسپیکر پر گانے جاتے ہیں ماض اللہ بڑا دل ہے ان کا اللہ یاد اللہ کہ جناب یہ اس قسم کی باتیں کرتے تو میں پوچھتا ہوں شاید سے ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا تو خدا اس آیت کریمہ سے عبرت حاصل کریں ایک بات ایک بات یہاں پر اور سنیے آپ ابو لہب دیکھیے ابو لہب جو تھا وہ کافر تھا کافر ہو کر مرا وہ لیکن جب وہ مرا تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرنے کے تقاضے پر اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جو بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم حدیث موجود ہے دیکھیے وہ کافر ہے لیکن سرکار سے رحم دلی کرتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے ابو طالب ہے ہے کافر مرا کفر پر حضرات گرانی لیکن سرکار سے رحم دلی کرتا ہے سرکار کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے سرکار سے محبت کرتا ہے تو کافر ہونے کے باوجود اس کے عذاب میں تخلیف ہو جاتی ہے اور ایک ایمان والا ہے جس پر تو عذاب کا تصور نہیں وہ ذرا سی توہین کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے آپ بارگاہ کے عذاب دیکھیے کافر ہے ایمان اس کے اندر نہیں لیکن اگر بارگاہ مصطفی کے سے بجا لاتا ہے اللہ تو اللہ اس کے عذاب کو گویا کہ تقسیم کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے ایک مومن ہے نمازی ہے تازک گزار ہے روزہ رکھنے والا ہے حج کرنے والا ہے لیکن اگر وہ محبوب کے آداب کو بجا نہیں لاتا اس پر عذاب نافذ کر دیا جاتا ہے پتا چلا کہ جناب اجر و ثواب عبادتوں میں نہیں مصطفیٰ کی تعظیم میں ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل بندگی استاد ور کی ہے اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے کہ فرض ہے نماز فرض ہے لیکن نماز میں آواز بلند کر دے تو ایمان نہیں جاتا روزہ فرض ہے روزے میں ایسی حرکت کر دے تو ایمان نہیں جاتا حج فرد ہے حج میں ایسا فیل کر لیں تو گویا تو ایمان نہیں جاتا لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ذرا سی آواز بلند کر لی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے اس لیے فاضل بریلی فرماتے ہیں ارے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہے تو فرائض لیکن نبی کی تعظیم کے سامنے شروع ہے نبی کی تعظیم کے سامنے شروع ہے اور اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے اصل عبادت اس نبی کی تعظیم ہے اللہ کا اصل قرب اس نبی کی تعظیم ہے جس عمل کے اندر جس عبادت کے اندر جن فرائض کے اندر جن ضروریات دین کے اندر نبی کی محبت کی روح شامل نہ ہو وہ عبادت منہ پر نہ دی جائے گی اور جن قلیل عبادت کے اندر اگر نبی کی محبت دیکھیے ابو تاریخ کو دیکھیے ابو اللہ کو دیکھیے کلیل ایک لمحہ تھا جو سرکار کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کی کلیل لمحہ تھا لیکن نبی کی محبت کی روح شامل کی آداب میں تکلیف ہو گئی پتا چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائی فرو ہے اصل بندگی استاد ور کی ہے جب یہ آئے پتری کہ تمہارے امار سل کر لیے جائیں گے اب حضرت ثابت بن قید روتے ہوئے اپنے گھر میں چلے گئے اور رونا شروع کیا سرکار نے پوچھا ارے ثابت آج کل نہیں آتے ہیں عرض رسول اللہ ان کے پاس ہم گئے تھے وہ کہتے ہیں میرا تو ایمان چلا گیا میں اب کیا کروں سرکار ردوان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کرنے ان کو لے آؤ جب ان کو بلایا گیا اب مجمع دیکھیے فاروق اعظم کو دیکھیے کہ جب بات کرتے ہیں تو سامنے کا تھرا گر جاتا ہے حضرت عباس کون عباس اللہ کبیرہ حضرت عباس کی آواز یہ ہے کہ ایک دفعہ ہدے کے موقع پر سرکار سرکاری اخلاق اسلام نے حضرت عباس سے کہا کہ وہ اصحاب سمرا کو بلاؤ ایک گروہ تھا مسلمانوں کو ان کو بلاؤ حضرت عباس کی آواز اتنی بڑی تھی کہ جب انہوں نے کہا تو محرقین لکھتے کہ اتنی بڑی آواز تھی کہ عورتوں کے حمل گر گئے یعنی اتنی آواز کا تقاضا اب بتائیے وہ آواز میں دہشت کتنی ہوگی وہ آواز کی بلندی کتنی ہوگی لیکن جب یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ کیسے بیٹھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے تقریب تو سرکار جب حضرت عمر سے بات کرتے تو وہ زبان کے نیچے کنکر رکھتے تھے اللہ کبیرہ زبان کے نیچے کنکر رکھتے تھے صحابہ کرام کہ ہماری زبان زیادہ ہلے نہ تو آواز نہ نکلے تو سرکار نے قسم بار بار پوچھتے عمر کیا کہہ رہے ہو ابو بکر کیا کہہ رہے ہو عرض کرتے یا رسول اللہ کیسا زور سے کہیں کیسا زور سے کہیں آپ کی تعظیم ہی تو عبادت ہے یہ ادا اللہ کو بڑی پیاری ہے اللہ نے فرما حبیب ان البین یغدون افواہ رسول اللہ حبیب وہ لوگ جو تیری بارگاہ میں آواز کو پس رکھتے ہیں جو تیری بارگاہ میں آواز کو پت رکھتے حبیب ان سے کہہ دے الا ہو کلو محمد ارے حبیب یہی تو لوگ ہیں جن کے دلوں نے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اور حبیب ان سے کہہ دو کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی تعلیم کی اور میرے مصطفیٰ کے بارگاہ کے آداب کو بجا لایا نہ وہ حضر العزی ارے مغفرت ان کے لیے اور بہت بڑا اجر ان کے لیے پتا چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فل ہے اصل رسول بندگی ور کی ہے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار کی بارگاہ کے آداب ہمیں عطا فرمائے سرکار کے اصرات اسلام کی تعظیم عطا فرمائے اور سرکار کی محبت میں تڑپ عطا فرمائے سرکار کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے سرکار کی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے سرکار کی محبت میں تن من دھن قربان کرنے والی سوچ عطا فرمائے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہم سیاہ کاروں کے بھی عرب تپشے مخشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسو واخر خردابانا الحمد للہ رب العالمین